باقي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ باب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بیان میں شمائل ترمیزی کا یہ سب سے پہلا باب ہے شمائل ترمیزی میں کل چھپن ففٹی سکس ابواب ہے اور کل چار سو احادیث ہیں ترمیزی میں کل چھپن ابواب ہیں اور چار سو احادیث ہیں سب سے پہلا باب مصنف رحمہ اللہ لائے ہیں بابو ماجا کی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے باب میں کل چودہ روایات ہیں ایک لفظ خلق ہے خا کے فتح کے ساتھ اور ایک لفظ ہے خلقن خلقن خا کے پیش کے ساتھ لفظ حلق کا معبیت یا ظاہری حلیہ اور لفظ حلق کا اصل جو لوگ معنی مانا ہے وہ پیدائش بھی ہے اور دوسرا لفظ ہے خلقن خلقن لفظ خلق کا معنی ہے عادت اور اس کی اور اس کی جمع اخلاق آتی ہے اخلاق تو یہ باب ہے باب ماجا فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک زبر کے ساتھ اس کو پڑھیے گا خلق کا معنی ہے ظاہری حلیہ طبیعت تو ترجمہ کریں گے یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں تو معلوم ہوا اس باب میں آپ کا حلیہ مبارک بیان ہوگا جی یہ شمائل ترمیزی ہے جامعہ ترمیزی کی جلد ثانی کے بالکل آخر میں ہے فہرست میں دیکھ لیں بالکل شروع ہے بابو ماجا فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لفظ خلق کا معنی ہے ظاہری ظاہری حلیہ اور لفظ خلق کا معنی ہے عادت اور اس کی جمع اخلاق آتی ہے اخلاق علامہ ابراہیم بن محمد بجنوری رحمہ اللہ نے شمائل ترمیزی کی شرح ہے الدنی النی شمائل محمدیہ اور اسی طرح برا قاری رحمہ اللہ نے جو مشکات کی شرح کے مصنف ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ شمائل ترمیزی کی شرح ہے جم فی شرح شمائل اس میں وہ وہ فرماتے ہیں کہ خلق خلق کہتے ہیں الانسان ظاہرہ سورت الانسان ظاہرہ المودری بالبصر انسان کی ظاہری صورت جو آنکھ سے دکھائی دے اس کو خلق کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہم نے آسان اردو میں کیا تھا حلیہ سورت الفرا المدرکت بالبصر انسان کی وہ ظاہری صورت جو آنکھ سے دکھائی دے جو آنکھ سے معلوم ہو جائے یہ ہے خلق اور خلق خلق انسان الباقنا قطب انسان کی اندرونی جو عقلی روشنی سے معلوم ہو یہ خلق جس کا آسان ترجمہ ہم نے شروع میں کیا تھا کہ خلق کا معنی ہے عادت تو انسان کی اندرونی صفت ہے یہ عقل کے ذریعے سے معلوم جاتی ہے کوئی تو یہاں تک مطلب دو بات ہوگی لفظ خلق کے یہ لفظ خلق ہے خلق ہے خلق کا ایک معنی ہے ظاہری اور لغوی معنی ہے پیدائش اور خلق کا ایک معنی ہے عادت اس کی جمع اخلاق آتی ہے اور علامہ رحیم رحم اللہ ملا علی فاری رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ خلق جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ ہے کہ انسان کی ظاہری صورت جو آنکھ سے دکھائی دے اور خلق کہتے ہیں انسان کی اندرونی صورت شکل جو عقلی روشنی سے معلوم ہو جائے یہ تو باپ کے عنوان اور لائن لفظ خلق آئے تھا اس کی ضروری تشریح میں بتا چکا ہوں آگے حدیث ہے وہ بھی قال حدثنا ابو رجائے قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباحث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرماته ہیں نبی السلام كي حلیہ کو وہ ليس بالطويل البائن طويل ان کا مانا ہے لمبا اور بائیں کا مانا ہے زیادہ لمبا شریر کا مانا لمبا اور بائیں لمبا تو ترجمہ کریں گے کہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آپ بہت زیادہ لمبے قد کے لئی سب طویل الباہنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے ولا بالکثیر ولا بل اور نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے اور نہ آپ کا قد مبارک پس تھا ولا بل اور نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے کثیر حسد سے ہیں پست قد چھوٹے قد والے کو کہتے ہیں چھوٹے قد کو کہتے ہیں عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قد کے نہیں تھے ولا اور نہ چھوٹے قد کے تھے بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام رب درمیانہ قد کے تھے اگلی روایت میں آ رہا ہے ولا بالأبيز الأمهق ولا بالأبيز الأمهق أبيز كمانا هي اور امحق امحق کا بہت زیادہ سفید ہے کا معنی اور ام حق کا معنی آسان عربی میں ہے شدید البیا زیادہ سفید ترجمہ کریں گے ولابل ام حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ بالکل سفید تھے نہ بالکل سفید ولا بل آدم آدم مد کے ساتھ آدم کا مانا ہے آدم کا مانا ہے زیادہ گندمگو رنگ زیادہ گزدمگو رنگ والے کو آدم کے ایک ہے صرف گندمی رنگ اس کو اسمرن لوگ کہتے ہیں ایک ہے آدم کہ زیادہ گندی رنگ والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گندمی رنگ والے تھے ولا جا دل قطح جات جاد کا معنی ہے گنگریالے بال گنگریالے بالوں کو جاب کہتے ہیں اور فقط کا معنی ہے زیادہ گنگریالے بال تو ترجمہ کریں گے ولا بل جا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ گنگریالے تھے نہ زیادہ گنگریالے بال والے تھے ولا بسبتی سب تھی اس کو تینوں طرح پڑھنا درست ہے سبق با پر فتح با پر زیر بھی پڑھنا ٹھیک ہے سبق اور با پر سکون پڑھنا سب تن سب تن تو سبق سبق سب تن تینوں پڑھنا چاہے وجہ سب تھی سب کہتے ہیں جس کے بال بالکل سیدھے ہو بالکل ولا بے سب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سیدھے تھے نہ بالکل بیا تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے اس میں ہلکی سی پیچیدگی تھی معمولی گنگریالا پن تھا اس میں جیسے آگے آئے گا بعثه الله على رأس أربعين سنة بعثه الله اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا بعث اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا على سے اربعین سنتن چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا آپ کو مغروض فرمایا دونوں ترجمے صحیح ہیں آگے فاقام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا فاقام قیام فرمایا یا فاقام آپ رہیں بمكة مكة مكرمة من عشر سنين دس سال پھر نبی علیہ السلام مكة مكرمة من دس سال رہے وبالمدينة عشر سنين اور مدينة منورة من بھی دس سال رہے وتوفى بعد ستين سنة وتوفاه الله تعالى قلت پھر اللہ تعالی نے اور پھر نبی علیہ السلام نے مثال فرمایا دنیا سے تشریف لے گئے کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہے زندہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو وفات کا جو معنی عام طور پر ہم موت سے کرتے ہیں اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کرے وتوفاه الله تعالى على رأس سنة پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال فرمایا دنیا سے تشریف گئے سنتن ساٹھ سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا سفیر اور نہیں تھے فراسی ہی آپ کے سر مبارک میں وہ لہیتی ہی اور داڑھی مبارک کے بالوں میں عشرون شارتن بیس بال بھی آپ کے سر کے بالوں میں اور داڑی کے بالوں میں بیس بار بھی سفید نہیں تھے اس حال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے یہ تو نفس سے ترجمہ ہوا اس پہ بظاہر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا اور آنا بھی چاہیے پہلا سوال یہ ہے کہ اس اس حدیث اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ کل ساٹھ سال بیان کی ہیں حالانکہ مشہور قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک ترسٹھ سال ہے سکسٹی تھری ہے جیسے کہ آگے بابو ماجا فیصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ باب ہے اس میں بھی آئے گا تو اس سوال کا جواب سنیے گا ذخیرے احادیث میں آپ کی عمر مبارک کے بارے میں تین طرح کی روایات ہیں علماء نے ان تینوں میں تطبیق دی ہے نمبر ایک آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال ہے جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوا اور ایک دوسری جو مشہور روایت ہے اس میں سے یہ معلوم ہے کہ آپ کی عمر مبارک پینسٹھ سال ہے ایک تیسری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک پینسٹھ سال ہے تو علماء نے ان تینوں میں تطبیق تطبیق کا معنی جمع کرنا ان تینوں کو یوں تطبیق دی ہے کہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ دہائی کو تو ذکر کرتے اکائی کو چھوڑ دیتے تو جنہوں نے اکائی کو چھوڑا ان تین سال سال جو اکائی بنتے اس کو چھوڑا تو ساٹھ سال ہے انہوں نے ساٹھ سال کو ذکر کیا اور یہ وہی حضرات ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں قیام کی مدت دس سال ذکر کی ہے حالانکہ مشہور تو یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں تیرہ سال رہے انہوں نے انہوں نے وہاں دس سال ذکر کی ہیں اس اعتبار سے پھر چالیس اور دس پچاس اور مدینہ منور میں جو دس سال گزرے ہیں ساٹھ سال اس اعتبار سے عمر بنتی ہے اور جنہوں نے اکائی اور دہائی دونوں کو ذکر کیا ہے اس لحاظ سے تریسٹھ سال عمر بنتی ہے اور پینسٹھ سال والی جو روایت ہے اس کی تو علماء نے کی ہے کہ جن حضرات نے پینسٹھ کا خود ذکر کیا ہے انہوں نے حسن وفات ان دونوں کو ملا کر کے ذکر کیا ہے تو پینسٹھ سال بنتے ہیں اس میں دو سوال اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے وقت ہو گیا صرف ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں ان یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ لمبے قد والے نہیں تھے ولا بالقصیر اور نہ پست قد قد چھوٹے والے تھے نہ بالکل سفید تھے ولابل آدم اور نہ بالکل گندمگو رنگ والے تھے ولا القطع تھے اور آپ کے بعد نہ تو بالکل گنگریا ولا بسبتی نہ بالکل سیدھے تھے باسو اللہ تعالی علی رأس اربعین سنتا اللہ تعالی نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا فاقام بمکہ عشر سنینا آپ مکہ مکرمہ میں دس سال رہے وبالمدینہ تھی عشر سنینا مدینہ منورہ میں دس سال رہے وطفاہ اللہ تعالی علی رأس ستین سنتا اور نبی علیہ السلام ساٹھ سال کی عمر مبارک میں آپ نے وصال فرمایا وليس في رأسه عشرون شعرة آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں میں اس وقت بیس بال بھی سفید نہیں تھے کہ امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ